وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي حدثنا واضح کر حدثنا نہیں قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلابة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سباهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا ذلله وأن يكره أن يعود بالغفر كما يكره أن يقذف في النار باب علامة الإيمان حب الأنصار وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار بسم الله الرحمن الرحيم باب حلاوة الإيمان حلاوة كمعنى مٹھاس اور شیرینی کے آتے ہیں تو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو یہاں بیان کیا ہے روایت میں سلاسن من وجد حلاوت المان سلاسن مبتدا ہے اور سلاس و خسال کے معنی میں یا خسال سلاس کے معنی میں لے لیں اگر سلاس و خسال ہوگا تو بھی نقرہ مہذا نہیں رہے گا مخصصہ ہو جائے جائے گا اور خلال سلاس کی اگر تقدیر نکالی گی تب بھی یہ مخصصہ ہو جائے گا اور نقرہ محض نہیں رہے گا لہذا اس کا مبتدا بنانا صحیح ہو جائے گا نقر مہذا کا مبتدا بنانا صحیح نہیں ہوتا لیکن نکرا مخصصہ اگر ہو تو اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شاہ رضی نے ایک بات کہی ہے وہ یہ کہ نکرا کو مبتدا اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ اس میں ابہام ہوتا ہے نکرا میں ابہام ہوتا ہے ابہام کی وجہ سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا کوئی چیز معروف ہو معلوم ہو اس کے لیے کوئی خبر بیان کی جائے تو اس سے فائدہ سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کہ جب وہ مبہم ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے اس کو مبتدا بنانا جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نکرہ ہو اور نکرے محض ہی ہو اور فائدہ وہاں پایا جا رہا ہو تو پھر اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں تین باتیں ہو گئی ایک یہ کہ سلاس و خسال کے معنی میں یا خسال سلاس کے معنی میں اور یہ نکرہ محدہ نہیں رہا بلکہ مخصصہ ہو گیا اور تیسری بات یہ ہوئی کہ نکرہ کو مبتدا ابہام کی وجہ سے نہیں بنایا جاتا اور اگر وہ نکرا ہو اور اس کے باوجود اس کو مبتدا بنا بنانے سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو پھر اس کے مبتدا بنانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں یہ فرمایا کہ جس آدمی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا ایمان کی حلاوت سے حلاوت مانوی مراد ہے یا یہ کہ حلاوت حصی مراد ہے اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے عام متن علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حلاوت مانویہ ہے حلاوت مانویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو تاپ کے بجا لانے میں انشرا ہوتا ہے یہ ہے تاپ مانوی امبساط پایا جاتا ہے اور انشرا موجود ہوتا ہے یہ امبساط اور انشرا یہ حلاوت ہے اور اس کو حلاوت مانوی کہا جائے گا صاحب بحجت النفوس ابن ابھی جمرہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں اس سے حلاوت حصی مراد ہے ظاہر ہے کہ جب حلاوت کا اطلاق کیا گیا تو اس کے معنی تو وہی مٹھاس کے ہوتے ہیں اس کے معنی شیوی کے ہوتے ہیں تو اس ظاہری معنی سے عدول کرنے کی کیا ضرورت اس کو اس کے ظاہر ہی پر رکھا جائے اگر آپ اس سے مراد حلاوت مان ہی لیں گے اور ان شرح اور کا اس کا مطلب بتائیں گے تو یہ تو عدول ان ظاہر ہوگا اس کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں کہ حصے حالوت وہی مراد ہوگی اب رہی یہ بات کہ حصے ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی تو بھائی آپ کو نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کے اہل نہیں آپ کے اندر اس کی استعداد نہیں ہے اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوتا فسلم اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا اس لیے کہ آپ کی نگاہ کمزور ہے تو جن لوگوں نے چاند دیکھا ہے ان کی بات کو مانو ترل ہلال ابساری آپ کو چاند نظر نہیں آیا دوسروں کو گیا تو آپ کو اس لیے نظر نہیں آیا کہ آپ کی بینائی کمزور ہے اور آپ کی نگاہ کمزور ہے اور دوسرے لوگ جو تیز نگاہ والے تھے انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے دیکھنے کو آپ تسلیم کریں تو اسی طرح جن لوگوں کے اندر مٹھاس اور حلاوت حصے کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے آپ ان کی بات کو مانیں آپ کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اس کا احساس نہیں ہوا اسی طریقے سے تو نہ دیدی گئے سلیما را پشچانی تم نے حضرت سلیمان کو نہیں دیکھا تو تم پرندوں کی آواز کو نہیں سمجھتے اللہ نے ان کو یہ استداد اور صلاحیت دی تھی وہ سمجھتے تھے تم اس لیے نہیں سمجھتے کہ تمہارے اندر وہ استداد اور صلاحیت نہیں گئے کیا سے نکل گیا آواز مغرا مغرا اس طرح کا کوئی لفظ ہے مطلب اس کا یہی ہے کہ ان کو اللہ نے یہ استداد دی تھی وہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور تم نہیں جانتے ذوق عبادت تابد اس دانیت پیالے کے اندر جو چیز موجود ہے آپ کو اس کا ذائقہ نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ آپ اس کو نہیں چکھیں گے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس سے حرارت حصی مراد ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر سے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ اس سے ہلاوت مانوی مراد لیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے ادا کرنے میں آدمی کو اشرا اور انبساط ہوتا ہے تو یہ تو ظاہری معنی کے خلاف ہے اس کے علاوہ ایک بات آپ اور بھی ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ جیسے مٹھاس کا ادراک اس شخص کو ہوتا ہے جس پر گوا سفرا کا غلبہ نہ اگر کھلتے سفرا کا غلبہ ہوگا تو ہر چیز اس کو کر بھی نظر آئے گی تو تندرست ہونا جسمانی لحاظ سے حلاوت حلاوت کا ادراک کرنے کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی جو آدمی مریض ہوگا اس کو حلاوت کا ادراک نہیں ہوگا حلاوت کا ادراک اسی کو ہوگا جو روحانی طور پر تندرست اور صحیح ہو اس سے بھی یہ معلوم ہوگا کہ حلاوت حصی مراد لی جائے گی باقی یہ کہ ہمیں چونکہ اس کا ادراک نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ کہ ہم روحانی طور پر مکمل طریقے سے تندرست نہیں ہیں جو لوگ مکمل طور پر تندرست ہوتے ہیں ان کو اس کا ادراک ہوا کرتا ہے شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر آیا اس سلسلے میں ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا نام فضل رحمان ہے فضل الرحمان نہیں شاہ فضل رحمان اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر شیخ کا نام محمود حسن ہے محمود الحسن نہیں یہاں کئی لوگ غلطی کرتے ہیں اور ان کا نام محمود الحسن بتاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے محمود حسن نام ہے اسی طرح ان کا نام فضل الرحمان ہے فضل الرحمان نہیں یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجا کرتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی ہمیں پیار کر رہے ہیں یہ ہلاوت حصے یہ ہلاوت حصے ہے وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کر رہے ہیں تو بہرحال گفتگو یہ تھی کہ یہاں ہلاوت مانوی مراد ہے یا ہلاوت حصے کیا گیا کہ عام شبہ حدیث کی رائے یہی ہے کہ یہ حلاوت مانوی ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ کی ادائیگی میں آدمی کو حاصل ہوتا ہے انشرح ہوتا ہے لیکن صاحب بہجت النفوس ابن ابی جمرہ نے یہ کہا کہ نہیں یہ ظاہر کو ظاہر کے خلاف مارک بات ہے ظاہر یہ کہ حلاوت سے حلاوت مراد ہوگی شیرینی مراد ہوگی اور مٹھاس مراد ہوگا اگر یہ کہ ہمیں اگر اس کا ادراک نہیں ہوتا تو ہم روحانی طور پر چونکہ تندرست نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا اب آگے فرمایا کہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ان یقون اللہ و رسول احب شرا ہو ماں اللہ رسول کی محبت ما سوا سے زیادہ ہو اصل مرکز محبت کا اللہ کی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا ہے اور ان کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا ہے اور اسی طرح ان کی محبت کا بھی حکم دیا گیا ہے لہذا ان کی محبت بھی ضروری ہے اصل مرکز محبت کا اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چونکہ حکم دیا گیا ہے لہذا ان کی محبت بھی ضروری ہے تو ان دونوں کی محبت ان کے معاشرہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ان کی محبت جب تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی اولاد سے بھی زیادہ ہوگی اموال سے بھی زیادہ ہوگی اور مراتب اور مناسب سے بھی زیادہ ہوگی اور اسی طرح سے اپنی جان سے بھی زیادہ ہوگی تو پھر آدمی ان کی اطاعت میں سر قبر بستہ ہوگا محبت کی وجہ سے تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے تب ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک محبت طبی ہوتی ہے ایک محبت عقلی ہوتی ہے ایک محبت احسانی ہوتی ہے ایک محبت کمالی ہوتی ہے ایک محبت جمالی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی محبت کا حکم عقل کے تابع ہے عقل فیصلہ کرتی ہے اس عقل کے فیصلے کے ساتھ پھر محبت جمالی کو بھی شامل کر لیا جائے کمالی کو بھی شامل کر لیا جائے احسانی کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر یہ محبت اتنی توانا اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر تبھی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا ایک صحابی ہیں ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بینائی کی ضرورت نہیں میں اپنی آنکھوں سے جب آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو یہ بینائی بیکار ہے لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میری بینائی سلب کر لی جائے وہ دعا قبول ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ تبھی محبت سے بہت فائق اور بہت اعلیٰ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب آنی چاہیے تمام محبتوں پر جب یہ غالب آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد طاعت کا بجا لانا معاشی سے اجتناب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تو وہ بہت آسان اور بہت سہل ہو جاتا ہے اب یہاں ایک اشکال ہوا اشکال یہ ہوا کہ یقون اللہ رسول ہو آپ پہلے مما سوا ہوما مما سوا ہوما میں اللہ رسول دونوں کو جمع کر دیا تھا اور اس نے آپ کے سامنے تقریر کی تھی اور اس نے کہا تھا وہ رسول فقط ہوا میں فقط اشد وہ فقط ہوا وہ سحما میں دونوں اللہ رسول کو ایک ضمیر کے اندر جمع کر دیا تو آپ نے فرمایا بیسم خطیب انت نکیر کی اور دونوں کو ایک ضمیر کے اندر جمع کرنے پر آپ نے بیسن خطیب انت فرمایا تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ضمیر تسنیا میں اللہ رسول دونوں کو جمع کیا تو آپ نے بھی تو جمع کیا یہ کون اللہ رسول مما سوا ہوا ہوا میں ظاہر ضمیر کی اللہ رسول کی طرف لوٹ رہی ہے تو ایک ضمیر تسنیہ میں آپ بھی جمع کر رہے ہیں خطیب نے بھی جمع کیا تھا اس پر آپ نے نکیر کی تھی تو پھر آپ کا یہ جمع کرنا کیسے صحیح ہوگا اس کے بہت سے جوابات دیے گئے جو محلے نظر ہیں بعض جوابات البتہ ایسے ہیں کہ جن کو قابل قبول قرار دیا جائے گا مثلا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے یقون اللہ رسول احب پہلے مما سوا ہوما محبت کے بیان میں ضمیر تسمیہ میں اللہ رسول دونوں کو جمع کیا ہے اور خطیب نے کیا کہا تھا میں اللہ رسول عوف رشد میں یاسی ماں معاشیت کے ضمن میں اس نے ضمیر تسمیہ میں دونوں کو جمع کیا آپ محبت کے بیان میں دونوں کو جمع کر رہے ہیں اور اس نے معصیت کے ذکر میں دونوں کو جمع کیا تھا تو محبت تو چونکہ دونوں کی ضروری ہے اللہ کی محبت بھی ضروری ہے اللہ کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے لہذا محبت کے بیان میں اگر دونوں کو جمع کیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں لیکن معصیت کا جہاں تک تعلق ہے وہاں اگر دونوں کو جمع کیا جائے گا تو اس سے یہ شبہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی دونوں کی نافرمانی کرتا ہے تب وہ نکیر کا مستحق ہے تب وہ ملامت کا مستحق ہے کیوں اس لیے کہ تنہا اللہ کی نافرمانی بھی ناجائز ہے تنہا اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی جائز جبکہ دونوں کی نافرمانی نہ اللہ کی نافرمانی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی علیحدہ علیحدہ تو میاں سے ہما نے جب ضمیر تسنیہ میں دونوں کو جمع کیا تو اشکال یہ ہوا کہ دونوں کی اگر نافرمانی ہوگی تب ملامت کی جائے گی اور اگر ایک کی نافرمانی ہو اور دوسرے کی اطاعت ہو رہی ہو تو نکیر نہیں ہو حالانکہ یہ غلط صرف اللہ کی نافرمانی پر بھی نکیر ہے اور صرف اللہ کے رسول کی نافرمانی پر بھی نکیر یہ ایک جواب اچھا جواب کہ آپ نے محبت کے بیان میں یقون اللہ رسول مما سوا میں ضمیر تسنیہ میں دونوں کو جمع کیا ہے تو یہ اس لیے کہ محبت دونوں کی ضروری صرف ایک محبت کافی نہیں اور خطیب نے کے بیان میں دونوں کو جمع کیا تھا جس سے یہ شبہ ہو رہا تھا کہ اگر ایک کی نافرمانی ہو تو کوئی بظاہر نہیں مزاح جب ہے جب دونوں کی نافرمانی ہو حالانکہ ایک کی نافرمانی بھی وہ قابل ملامت اور قابل اعتراض ایک جواب تو یہ دیا گیا دوسرا ایک جواب اور دیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کے دلوں سے کفر کو ختم کرنے کی کوشش فرماتے تھے شرک کو ختم کرنے کی کوشش فرماتے تھے کبر کو ختم کرنے کی کوشش فرماتے تھے ریا کو ختم کرنے کی کوشش فرماتے تھے صحابہ کی تربیت کرتے تھے اور تربیت میں شرک کی نفی بھی کی جاتی تھی کفر کی نفی بھی کی جاتی تھی تکبر کی نفی بھی کی جاتی تھی ریا کی نفی بھی کی جاتی تھی نمازوں میں کمی ہے تو اس کی بھی تربیت کی جاتی تھی اور نمازوں کو باقاعدہ مکمل طریقے پر ادا کرنے کے لیے آپ تنبی فرمایا کرتے تھے اسی طرح الفاظ کے استعمال میں بھی آپ نے اہتمام کیا یعنی تہذیب الفاظ کا اہتمام بھی آپ کرتے تھے لائغ الآب اللہ اس میں سلاۃ کم الشا فی الن یوسما اللہ عشا کی نماز کو آتما کہتے ہیں تم آتبا نہ کہا کرو ایشا کہا کرو لائغ الاب اللہ سلاۃ کم الشا فی الن یوسبا اللہ تما وہ اتوا کہتے ہیں تم عشا ذرنا تم رائےا نہ کہا کرو تم انظر نہ کہا کرو لا یقول الکرم فین الرجل المسلم لا تقولوا للعنب لم ان کو تم کرم نہ کہو کرم تو رجل مسلم ہے لا الکرم فإن الکرم رجل المسلم یہ تینوں مثالیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ من باب الاسلام الفاظ تو اس کا مطلب کیا ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو نہیں کی جا رہی ہے یہ نہیں شرعی نہیں یہ نہیں نہیں شرعی نہیں ہے جس کے اوپر وعید مرتب ہوتی ہے بلکہ اس کا مطلب فقط یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا خلاف اولا ہے یہ ہے نتیجہ باب تہذیب الفاظ ہے آپ نے جو خطیب پر نقیر کی ہے یہ تہذیب الفاظ کے باب سے ہے یہ شرعی کا نقیر نہیں ہے اور جب شرعی نقیر نہیں ہے تو اس کے اوپر وعید مرتب نہیں ہوگی اور جب وعید مرتب نہیں ہوگی تو فقط یہ کہا جائے گا کہ ایسا کہنا خلاف فعلا جائز تو ہے لیکن یہ کہ بہتر نہیں ہے اور اچھا نہیں اس کے بعد اللہ رسول کی محبت وہ تمام محبتوں پر غالب آنی چاہیے اور جب تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آئے گی تو لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر اخلاص آ جائے رب سمجھ لیں اللہ رسول کی محبت جب غالب آ جائے گی تمام چیزوں پر اموال پر بھی غالب آ جائے گی اولاد پر بھی غالب آ جائے گی اور عہدوں اور مناسب پر بھی غالب آ جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر اخلاص آ جائے گا اور جب اخلاص آ جائے گا تو پھر آگے فرما اللہ کہ پھر وہ جس سے بھی محبت کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے اخلاص چونکہ آگے کئی آدمی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اخلاص نہیں ہوتا ان کے دل میں اپنی اغراض ہوتی ہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے محبت کا دعویٰ کیا کرتے محبت وحبت کچھ نہیں ہوتی جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سر کے سامنے ان کے ماتحت گردن جکا کے کھڑے ہوتے ہیں سر سر سر کی رٹ لگائے ہوتے ہیں اور دل میں بوجھ ہوتا ہے یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات ان سے وابستہ ہیں تو اس بنا پر ان کی اطاعت کا دم بھرنا چاہیے اور ان کے سامنے خادمیت کو ثابت کرنا چاہیے حالانکہ دل میں ان کے محبت نہیں ہوتی عظمت نہیں ہوتی احترام نہیں ہوتا تو منشا یہ ہوا کہ جب اللہ رسول کی محبت غالب آئے گی تو اخلاص آ جائے گا اور اخلاص کے آنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر جس سے بھی مومن سے محبت ہوگی وہ ایمان کی وجہ سے ہو اس میں اواج شامل نہیں ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرما المحبت فی اللہ من واجبات الاسلام وہ من دابل اولیا یہ محبت جو ہے یہ واجبات اسلام میں سے ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں متقی ہے آپ دیکھتے ہیں گناہوں سے اجتناب کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں تعت کا اہتمام ہے تو آپ کو اس سے محبت ہونی چاہیے اس لیے کہ محبت کی بنیاد یہ اعمال اس کے یقیناً اس قابل ہیں کہ اس سے محبت کی المحبت اللہ من واجبات الاسلام وزارے کا من دابل اولیا یہ انہوں نے فرمایا تو بہرحال مقصد یہ ہوا کہ اللہ رسول کی محبت سے اخلاص آئے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جس مومن سے بھی محبت کی جائے گی وہ اللہ کے لیے کی جائے گی اس میں مفادات نہیں آئیں گے اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جب اللہ کے لیے کی محبت اللہ کے رسول کی محبت غالب آ گئی اور اہل ایمان سے محبت وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر سے نفرت ہو جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر سے نفرت ہو جائے گی یہی کہا ہے کہ يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار کفر, کفر, کفر کی طرف لوٹنے سے ایسی کراہت اور نفرت ہو جیسے آگ میں ڈال دیے جانے سے آگ میں ڈال دیے جانے کو کوئی گوارا نہیں کرتا ایک کمزور سے آدمی آپ پکڑ لیں اور اس کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کریں وہ مزاحمت اس قدر توانا کرے گا اور مضبوط کرے گا کہ آپ کے لیے اس کو آگ میں ڈالنا مشکل ہو جائے گا حالانکہ وہ کمزور لیکن چونکہ وہ آگ میں ڈال دیے جانے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے اس لیے وہ بہت مضبوط انداز میں اپنا دفاع کرے گا تو اللہ رسول کی محبت آئے گی اخلاص آ جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ جس آدمی سے بھی محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی اور ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر سے نفرت ہو جائے اور کفر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو پہلے کافر تھے اور بعد میں ایمان لائے وہاں سارا طبقہ وہی تھا کہ جو پہلے مشرق تھے کافر تھے اور بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو ان کو کفر سے کفر کی طرف لوٹنے سے دوبارہ کفر اختیار کرنے سے اتنی نفرت ہوگی جیسے آگ میں ڈال دیے جائیں اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے آبا اور اجداد وہ اہل ایمان تھے ہم ہم نے کفر کے بعد ایمان کو اختیار نہیں کیا ہم تو شروع سے مومن چلے آ رہے ہیں تو یہاں اوت کا لفظ پھر نہیں ہوگا یہاں مانا ہوں گے کہ اس کو آگ میں ڈال دی اس کو کفر کے اختیار کرنے سے ایسی نفرت ہوگی کہ جیسے کہ کافر بننے سے یہودا کے بجائے کافی بند کافر بننے سے اس کو ایسی نفرت ہوگی کہ جیسے آگ میں ڈال دیے جائیں وہاں تو یہ تھا کہ کفر کی طرف لوٹنے سے کیونکہ پہلے کافر تھے اب دوبارہ وہ کافر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہم پہلے سے مومن ہیں تو لہذا کہا جائے گا کہ ہمارے لیے کافر بننا ایسا ناگوار ہوگا جیسے کہ آگ میں ڈال دیا جانا ناگوار ہوتا ہوتا اس کے بعد میں ہے علامت الایمان حب الانصار علامت الایمان بھی مبتدا ہے اور حب الصار بھی مبتدا ہے مبتدا وہ معرفہ ہے مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ الانصار لائے يحبهم اللہ اللہ مومن یہاں تو مبتدا اور خبر کے معرفہ ہونے سے حسر سمجھ میں آ رہا ہے اور دوسری روایت ہم نے عرض کی کہ الانصار لا يحبهم الا مومن یا سراہتن حسر سراہتن حسر کہ انصار سے مومن ہی محبت کرتا ہے اب یہاں ایک اشکال ہوا اشکال یہ ہوا کہ علامت المان حب الانصار فرمایا گیا ہے تو علامت تو زی علامت سے خارج ہوا کرتی ہے امام بخاری شعب ایمانیہ کو بیان کر رہے ہیں اور جب امام بخاری شعب ایمانیہ کو بیان کر رہے ہیں تو پھر اس علامت کو بیان کرنا یہاں بے موقع ہے چونکہ علامت ایمان سے خارج ہے شعب ایمان تو وہ ہوں گے جو ایمان میں داخل ہوں اور علامت چونکہ ایمان سے خارج ہے لہذا وہ شعب ایمان میں نہیں آئے گی تو پھر اس کا یہاں ذکر کیوں کیا یہ ہے اشکال کہ علامت یہ گوا زی علامت سے خارج ہوتی ہے تو ایمان کی علامت وہ ایمان سے خارج ہوگی اور یہاں ایمان کے شوق کو بیان کرنا مقصود ہے جو کہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو ابن منیر نے اس کا جواب دیا ہے اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں تنہا تصدیق ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اعمال کے ذریعے سے اس تصدیق کی علامت نہ پائی جائے ایمان تصدیق کو کہتے ہیں تو اس تصدیق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ علامات کے ذریعے سے جو اعمال ہے اس کی تائید یہ جواب کوئی زیادہ اچھا جواب نہیں ہے اس لیے کہ یہاں تو تصدیق کا کوئی ذکر ہی نہیں آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی علامت زی علامت سے خارج ہوتی ہے تو ایمان کی علامت بھی ایمان سے خارج ہوگی اور جب ایمان کی علامت وہ ایمان سے خارج ہوگی تو شعب ایمانیہ کے ذیل میں اس کا ذکر بے موقع ہوگا شعب ایمان کی میں ان چیزوں کو ذکر کرنا چاہیے جو ایمان میں داخل ہوں اور علامت ایمان کی وہ ایمان سے خارج ہے تو ابن منیر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے لیکن تصدیق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعمال کے ذریعے سے اس کی علامت موجود ہو یہ اعمال کے ذریعے سے تصدیق کی علامت کا ثبوت ملے تو تصدیق کی علامت کا ثبوت اعمال کے ذریعے سے ہوگا یہ جب اعمال پائے جائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ علامت ہے گو تصدیق کی لہذا تصدیق کو گو قابل قبول قرار دیا جائے ہم نے عرض کیا کہ یہاں تو تصدیق کا ذکر نہیں لہذا یہ جواب گوا شافی اور کافی نہیں ہے دوسرا ایک جواب اور دیا گیا وہ یہ کہ علامت جو ہوتی ہے وہ زی علامت کے تابع ہوتی ہے حرارت آگ کی علامت ہے اب یہ حرارت جو ہے یہ آگ کے تابع ہے آگ زیادہ ہوگی حرارت زیادہ ہوگی آگ کم ہوگی حرارت کم ہوگی اتنی بات تو واضح کہ علامت وہ زی علامت کے تابع ہوتی ہے اور جب یہ بات طے ہے کہ علامت زی علامت کے تابع ہوتی ہے تو اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ حرارت جو ہے وہ نار کی علامت ہے نار زیادہ ہوگی حرارت زیادہ ہوگی نار کم ہوگی حرارت کم ہوگی تو اسی طریقے سے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انصار کی جو محبت ہے یہ ایمان کی علامت ہے ایمان زیادہ ہوگا تو یہ محبت زیادہ ہوگی ایمان کم ہوگا تو یہ محبت کم ہوگی نار زیادہ ہے حرارت زیادہ نار کم حرارت کم اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ ایمان نہایت قوی ہے مستحکم ہے تو اس کی علامت جو انصار کی محبت ہے وہ زیادہ ہوگی اور اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اس علامت میں بھی کمزوری ہوگی تو اس طرح سے امام بخاری نے ایک لطیف پہرائے میں ایمان کی ترکیب کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان زیادہ ہوگا تو یہ محبت زیادہ ہوگی ایمان کم ہوگا تو یہ محبت کم ہوگی تو اس طریقے سے ایمان کے مرکب ہونے کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا اور علامت المان حب الصار کو ثابت کر دیا اس کے بعد پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے وہ اشکال یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ مبتدا و خبر دونوں معروف اور لا مومن میں سراہتن حسر کیا گیا تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو حب انصار میں جو منحصر کیا گیا ہے یہ حسر کیسا ہے تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ حسر ادعائی ہے حسر ادعائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور مبالغہ فرمایا گیا جیسے کہ کہا جاتا ہے اللہ زید گھر میں فقط زید ہے حالانکہ بیوی بھی ہے حالانکہ بچے بھی ہیں حالانکہ خاتم بھی ہے لیکن یہ کہ مبال زید کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ تمام زید کے تابع ہیں تو اسی طریقے سے گوا زید اب طالب زید ہی طالب حالانکہ طالب تو اور بھی ہیں لیکن یہ کہ طلب میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لیے زید کے اندر حاصل کیا گیا کہ وہ جتنا قوت کے ساتھ طلب کا اظہار کرتا ہے اور طلب کا معاملہ جتنا اس کے لیے ثابت ہے دوسروں میں اتنی طلب نظر نہیں آتی ہوتا ہے طلبا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی طلب بالکل واضح ہوتی ان کو کتاب سے کسی وقت فرصت ہی نہیں ملتی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی کتاب اٹھا لی کبھی نہیں اٹھائی طالب علموں میں اگرچہ وہ بھی داخل تو یہ ابتحان حاصل کیا گیا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حسر اضافی ہے حسر اضافی کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو انصار سے من ہے سو انہم انصار بوک رکھتے ہیں ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرات انصار سے بوجھ کا اظہار کیا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ مدد کیوں کی ان کو یہ مکے سے مدینے لے کر کیوں آئے ان کے حوالے سے انہوں نے ایشار کا معاملہ کیوں اختیار کیا تو وہ ان سے ہدایت رکھتے تو ان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ انصار کی محبت وہ ایمان کی علامت وہ انصار سے بوگ رکھنے والے ہیں یہ انصار سے محبت کرنے والے اور یہ ان کا محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے جیسے ان کا بوگ کرنا ان کے کفر کی علامت تھی جو بوگ رکھنے والے تھے وہ کافر کیوں رکھتے تھے اس لیے بوجھ رکھتے تھے کہ انہوں نے گوا آپ کی مدد کی تیسرا ایک جواب اور دیا گیا وہ یہ کہ اصل میں گوا یہاں اطراط کا قاعدہ جاری ہوگا ان عکاس کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علامت پائی جائے گی وہاں زی علامت ضرور پایا جائے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر علامت مرتفع ہو جائے تو جی علامت کی بھی نفی ہو یہ اطلاعات میں یہ ہوتا ہے کہ علامت پائی جائیں گی تو جی علامت ضرور ہوگا انعکاس یہاں نہیں ہے یعنی یہ کہ علامت اگر مرتفع ہو جائے تو اس کے ارتفا سے جی علامت کی نفی گوا نہیں کی جائے گی اس کے بعد پھر آپ یہاں یہ سمجھیے کہ انصاب سے اگر کسی کو اختلاف ہو اور وہ اختلاف اس لیے نہ ہو کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے بلکہ رائے کا اختلاف ایک تو وہ لوگ ہیں جو انصار کی مخالفت کرتے ہیں من ہے سم انصار اللہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی مدد اللہ کے رسول کی مدد کی ہے لہذا ان سے بوت رکھتے ہیں وہ تو کافر ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ ان کو انصار سے رائے میں اختلاف ہوا ہے اور انصار اللہ ہونے کی حیثیت سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں انصار رسول ہونے کی حیثیت سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں یہ محبت اپنی جگہ پر ہے مگر رائے کا اختلاف جیسے جنگ جمل میں ایک طرف ہے حضرت علی اور دوسری طرف ہے حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ جنگ صفین کے اندر ایک طرف ہے حضرت علی اور ایک طرف ہے حضرت معاویہ تو حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ ایک طرف ہے حضرت علی ایک طرف ہے اور انصار علی کے ساتھ جنگ صفین کے اندر ایک طرف حضرت علی ہے ایک طرف حضرت معاویہ ہے اور انصار حضرت علی کے ساتھ تو انصار سے ان حضرات نے اختلاف کیا لیکن یہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے یہ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ ان کو یہ بات ناگوار ہے کہ انہوں نے حضور کی مدد کیوں کی اس اعتبار سے کہ انہوں نے حضور کی مدد کی وہ بھی انسان سے محبت کرتے ہیں حضرت طلا بھی حضرت زبیر بھی حضرت عائشہ اس بات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی مدد کی تھی حضرت معاویہ بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی مدد کی تھی لیکن رائے میں اختلاف ہو گیا تو اس رائے کے اختلاف کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت معاویہ پر نکیر کی جائے گی نہیں اس لیے کہ وہ من انصار اللہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں باقی یہ کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کا ساتھ دیا تو اس معاملے میں ان کی رائے ان سے مختلف تھی چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ حالت جنگ میں تھے تو روم کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ حضرت معاویہ ادھر مشغول ہیں تو اسلامی مملکت کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ روم کے بادشاہ نے اس طرح کا ارادہ کیا ہے تو حضرت معاویہ نے اس کو لکھا کہ خبردار اگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ صلح کر لوں گا مصالحت کر لوں گا اور تمہارا تعاقب کروں گا اور ایسا تعاقب کروں گا کہ تمہیں پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی اور تمہارا حال تباہ و برباد تباہی اور بربادی پر منتج ہوگا تو یہاں دیکھ لیجئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے روم کے بادشاہ کے اس خیال پر حضرت علی سے مصالحات کی بات کی وہ کہا میں ان سے صلاح کر لوں گا اور تمہارا تعاقب کروں گا اور تعاقب کر کے تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا تو اس لیے یہ بات کہ حضرت طلحہ زبیر عائشہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انصار نے اختلاف کیا انہوں نے انصار سے اختلاف کیا چونکہ حضرت انصار حضرت علی کے ساتھ تھے تو اس بنا پر ان حضرات پر نکیر نہیں کی جائے یہ ہو گیا بس یہیں تک رکھ مرجیا کا رب بھی آپ کے سامنے آ گیا ایمان کی علامت حب الانصار ہے اس سے کیا ثابت ہوگا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان میں مفید ہے اور انصار سے بہت رکھنا ایمان کے لیے مضر ہے تو مرجیا کا جو نقطۂ نظر تھا کہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور معاشیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا رد ہو گیا کہ انصار کی محبت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور انصار کے ساتھ بو رکھنے سے گو آدمی وہ ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے ایمان کو برباد کر دیتا ہے بھائی گل محمد کے ذات بھائی کا کینسر سے انتقال ہو گیا آپ ان کی والدہ کے لیے صبر کی دعا کریں اور محمد شفیع صاحب کی والدہ کینسر کی مریض ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کریں